اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا جواب میں کہہ دو کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا